عرس بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا مالک ہے